یہ بتایا کہ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ سارا کا سارا خزانہ اس کا ختم ہو گیا جن لوگوں کے حقوق بنتے تھے اس حقوق کی ادائیگی میں جتنا اس نے کمایا تھا دنیا کے اندر نیکیاں کمائی تھی وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا اس کا پریشان ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں ایک چیز اور ہے تمہارے پاس یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بتائی نہیں یہ سوچ رہے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ کیا چیز ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ روزے کا دفتر کھولو روزہ صرف میرے لیے ہے صرف میرے لیے ہے روزہ اور اللہ ہی کو علم ہے اس چیز کا کہ ہم نے یہ روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے ہم دنیا بھر میں کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا لیکن اللہ کو علم ہے کہ یہ روزہ رکھا ہے اس میں دکھاوا نہیں ہے اس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا نماز میں دکھاوا ہو جائے گا زکات میں دکھاوا ہو جائے گا بہار میں دکھاوا ہو جائے گا لیکن کیونکہ اس کا راز صرف میرے اور اللہ کے درمیان ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے کوئی نہیں جانتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا آپ نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا مگر اللہ جانتا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو بزرگوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ بتا دیا زندگی کا سارا کتھا کہ روزہ رکھنا ہے آپ کو تو ایسے رکھنا ہے اس کے حدود یہاں سے یہاں تک ہے جیسے کہ میں نے اپنی شیل آپ کے سامنے آپ کی واقعہ کہ صحابہ کرام کو خود پتا نہیں تھا کہ کس وقت تک کھا رہا ہے کھائے چلے جا رہے ہر بندی کرتی یہ آسمان پر جو یہ دھاگا نمودار ہوتا ہے اس دھاری نمودار ہوتی ہے اس وقت تک تم کھاؤ گی اس سے بات تو نہیں رمضان شریف میں آئے فرمایا اور طریقہ بتایا اور بخشش کا طریقہ بتایا کہ بخشش تمہاری ایسے ہوگی یہ بھی ایسا کارا نے احسان فرمایا کہ بخشش کا طریقہ بتایا اور یہ بھی ایسا احسان سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ تمہیں زندگی گزارنا اس طریقے سے گزارنی پڑے گی بزرگوں اور دوستوں صحابہ کرام نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری قرآن نازل ہوا قرآن کے مطابق زندگی گزاری اور اس طریقے سے زندگی گزاری جس طریقے سے اللہ کے رسول ہدایت پر پاتے رہے اس آیت کا یہ مطلب ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے بچے رہ سکتے ہیں کتنی بچے میں اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن پھر کہیں نہیں رہ سکتے لیکن میں اپنی عقل کے مطابق قرآن پاک کو سمجھوں وہ اپنی عقل کے مطابق سمجھے تو پھر سے تو ہوتے چلے جائیں گے تفریح تو پیدا ہوگی کوئی تفریح پیدا ہوگی تو قوت ٹوٹ جائے گی قوت ٹوٹ جائے گی کافر ہم پر ٹوٹنے سے کافر ہم پر ہماری ہو جائے گا اختلاف رائے رکھنے سے حاوی ہو جائے گا اور یہ ہو گیا اختلاف رائے رکھنے سے آج ابھی کلی کئی بات ہے یہاں بھی ترویاں اس قسم کی ہوتی رہی کہ دیکھیے صاحب بھائی جن کا مسئلہ ہو جانے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے بیچ کے اندر پڑے ایسے کہنے والے بہت تھے حکومت جو کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ اس دور کا ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا نتیجہ ہے چھوٹی بات نہیں ہے ایک شرعی حکومت کا ختم ہو جانا معمولی بات نہیں ہے یہ اس سے کم نہیں ہے جو خلافت ختم ہوئی تھی کیونکہ اس کا اور وہ وہاں ختم ہو گئی بات وہی آتی ہے لوٹ کر کے گورنر کا نام دیں گے تو یہی ہوگا کہ جا کے لکھائی ہے رسیدوں نے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا حصہ یعنی ان کے یہ دور جو ہے اللہ کا نام لینے کا نہیں ہے مرضی کی زندگی گزارنے کا دور ہے مرضی کی زندگی گزارو گے تو وہ آپ کے دوست ہیں جس کو اللہ ہمارا دشمن بتاتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے یہ یہود بھی تمہارا دشمن یہ کابل بھی تمہارا دشمن یہ یہود عیسائی بھی تمہارا دشمن سب کو دشمن سمجھ کے ان سے ان سے گفتگو کرو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سب کچھ بتا دیا قرآن پاک نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ زندگی کیسے گزاری جائے گی آپ قرآن پاک کو پڑھتے جائیں طریقہ سیکھتے جائیں مکمل بالکل صحیح زندگی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ہم کو اختلاف رہے گا ہی نہیں اختلاف کہاں ہوگا امام صاحب کا تو مجھے میں نام ان کا بھول رہا ہوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب یہ بارہ تیرہ سال کے تھے تو اس وقت کے بہت بڑے امام انہوں نے ایک مدرسہ کھولا کیونکہ بہت مقبول تھے مشہور مشہور تھے وہ مدرسہ آباد ہو گیا اور سو پڑھنے شروع ہو گئے ایک سال کے بعد آپ بڑے خوش ہوئے نتیجہ بہت اچھا نکلا بڑا اچھا نتیجہ آیا یہ بہت خوش ہوئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے میری محنت وصول کر لی بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ میں یہ تو پتا کروں کہ یہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ایک سے پوچھا بھائی یہ جو تم یہاں سے تعلیم جب مکمل کر لو گے تو کیا کرنا کیا کرنے کا ارادہ ہے کہ یہاں جا کر میں سیشن لگ جاؤں گا اور میری پکی ہو جائے گی دوسرے نے پوچھا آپ کیا کریں گے بھائی کرنے میں ڈائی پر جاؤں گا تیسرے نے پوچھا یعنی چار سو ننانوے اور چار سو ننانوے پانچ سو میں سے یہ کہتے ہیں سب کہ دنیا داری سے اختیار کرنا دنیا دنیا کمانا ان کا مقصد بن گیا امام سے جو پوچھا کہ تم کیا بنو گے انہوں نے کہا جی اللہ کے لیے سیکھا ہے اللہ کے لیے میں آگے جاؤں گا اور اللہ کے لیے اس کو چلاؤں گا تو کام قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے صرف تیری وجہ سے آدمی مدد کر چھوڑتا ہوں میں اللہ کی قسم میں اس کو آگ لگا دیتا میں اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ دنیا بنائی جائے اس میں میں نے اس مقصد کے لیے یہ تعلیم درخواست بنائی تھی کہ اس سے دنیا کمائی جائے اور اس سے دین حاصل کرنا ہے اور دین بچانا ہے تو اس وقت جب یہ کیفیت تھی اپنے ایمان پہ پہ رکھے رکھے حالت تھوڑی خیر ہے اور کسی کو سمجھنے کی اور سمیٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن پاک جو اس شخص میں شکل ہوا اس پر لانے کی کوشش کریں قرآن پاک کی اپنے آپ کو عقیدے کے مطابق مضبوطی کے ساتھ اس پر لانے کی کوشش کریں اگر اس پر ہم کامیاب ہوئے ہم کامیاب ہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پھر دوستو